زکریہ بن اسحاق نے حدیث بیان کی رسول اللہ لوگوں کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ کا تہبند جسم پر تھا اس موقع پر آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اے پتیجے بہتر ہوگا کہ تم اپنا تہبند کھول دو اور اسے اپنے مونڈے پر پتھروں کے نیچے رکھ لو جابر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر اپنے مونڈے پر رکھ لیا تو آپ غش کھا کر گر گئے جابر رضی اللہ انہوں نے کہا اس دن کے بعد آپ کو کبھی برہنا نہیں دیکھا گیا صحیح مسلم حادیث نمبر سات سو بہتر